حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں پھر اپنے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا بھی پاتا ہوں میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کس نے شکار پکڑا ہے آپ نے فرمایا نہ تھا کیونکہ تو نے صرف اپنے کتے پر اللہ کا نام لیا ہے دوسرے پر نہیں سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھتر